اسلام اب ہمیں تیسری صورت کو لینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آخری صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اسے قبول کیا جائے اس طریقہ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی اجنبی مقام پر آپ ہوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی سیر کریں ایسی صورتحال جب پیش آتی ہے تو آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو خود واقف کار ہونے کا دعویٰ کرے پھر آپ قرائن سے اس امر کا اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں پھر آپ اس کی رہنمائی میں چل کر دیکھتے ہیں اور جب تجربے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص واقف کار تھا اور اس جگہ کے متعلق جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں یہ ایک علمی طریقہ ہے اور اگر کوئی دوسرا طریقہ علمی ممکن نہ ہو تو پھر رائے قائم کرنے کے لیے یہی ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے اب دیکھیے دنیا آپ کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا انتظام کس قسم کا ہے کس آئین پر یہ کارخانہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے اور یہاں آپ کے لیے کیا رویہ مناسب ہے آپ نے پہلے یہ رائے قائم کی کہ جیسا بظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے آپ نے اس رائے پر عمل کیا پھر نتیجہ غلط نکلا پھر آپ نے قیاس اور گمان کی بنا پر مختلف رائے قائم کی اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا مگر ہر صورت میں نتیجہ غلط ہی رہا اس کے بعد آخری صورت یہی ہے کہ آپ پیغمبروں کی طرف رجوع کریں یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حالات کی جتنی چھان بین بھی کی جاتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سچے نہایت امین نہایت نیک نہایت بے غرض اور نہایت صحیح الدماغ لوگ ہیں لہذا بادی النظر میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے کافی وجہ موجود ہے اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ دنیا کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ دیتے ہیں وہ کہاں تک لگتی ہوئی ہیں ان کے خلاف کوئی عملی ثبوت تو نہیں ہے اور ان کے مطابق جو رویہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربے سے کیسا ثابت ہوا اگر تحقیق سے ان تینوں باتوں کا جواب بھی اطمینان بخش نکلے تو ان کی رہنمائی پر ایمان لے آنا چاہیے اور زندگی میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اس نظریے کے مطابق ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی جاہلیت کا طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے اور اگر اس علم کے آگے آدمی سر تسلیم خم کر دے اگر خود سری اور خود رائی کو چھوڑ کر اس علم کا اتباع کرے اور اپنے رویے کو انہی حدود کا پابند کر دے جو اس علم نے قائم کی ہیں تو اسی طریقے کا نام اسلامی طریقہ ہے